السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 398 398 میں قرآن شریف کے آیت پڑھ رہا ہوں توبہ کے متعلق قرآن کے جملے الفاظ دھیان سے سنیے یہ آسمان سے آیا ہوا کلام ہے اللہ کا کلام ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا اللہ عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ترجمہ یہ ترجمہ بھی ریاض القرآن کا ہے جو ہم ترجمانی کر رہے ہیں وہ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ کو معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پیارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یہ یسکر تحریم کی آیت ہے اٹھائیس پارے کا اخیری رکو ہے وہاں دیکھ لینا اب میں مختصر سے اس کا تشریح کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے موجودہ دنیا میں انسان کو آزمائشی حالات میں رکھا گیا ہے اس لیے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس کی تلافی کے لیے توبہ ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ کی اصل حقیقت شرمندگی ہے آدمی کو اگر واقعات اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ سخت شرمندہ ہوگا اور اس کی شرمندگی اس کو مجبور کرے گی کہ وہ آئندہ ایسا فعل نہ کرے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے شرمندگی ہی توبہ ہے ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے پھر اس گناہ کو نہ دوہرائے بار بار گناہ نہ کرے بس معافی مانگ لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے شراب پیتا ہے تو معافی مانگ لو اور شراب چھوڑ دو زنا کی عادت ہے معافی مانگ لو زنا چھوڑ دو اللہ معاف کر دے گا توبہ وہ ہے جو سچی توبہ توبت النسو ہو محض الفاظ دوہرا دینے کا نام توبہ نہیں ہے توبہ توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اس کو توبہ نہیں کہتے حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی کسی غلطی کے بعد زبان سے توبہ توبہ توبہ کہہ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے توبت القذابین کہا اور ایک نصیحت میری یاد رکھنا سچی توبہ یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے یہ نصیحت جو کرتا ہوں جو عقل مند ہوگا اس کے لیے اشارہ کافی ہے بے وقوفوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہے یہ اتنے جملے میں آپ سمجھ جاؤ گے میں کیا کہنا چاہ رہا سچی توبہ آخرت آخرت کی روشنی ہے اور جھوٹھی توبہ آخرت کا اندھیرا ہے پھر سے کہتا ہوں سچی توبہ آخرت کی روشنی ہے اور جھوٹی توبہ آخرت کا اندھیرا ہے پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ترجمہ اے اللہ مجھے معاف کر دے دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں تو سب کو معاف کر دے دیکھو میں نے ایک مرتبہ یہ جملہ پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ یہ پڑھ لے گا اللہ فرلی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مسلمات تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا آپ فوراً پڑھ لیجئے تو آپ کے کھاتے میں نیکیاں آ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور اللہ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین